ناظرین انڈیا میں روزگاری اور روزگاروں کی تعداد ہر سال بڑے پیمانے پر بڑھ جاتی ہے ایسے میں ان روزگاروں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہیں آن لائن جاب اسکیمرس جو کہ نہ صرف انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں انہیں جھوٹی آس دیتے ہیں کام کے لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس بچے کچے جو بھی ان کی سیونگز ہوتی ہے انہیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائز میں سائبر کرائم کی دنیا میں سازی دھوکہ فریبی ایسے کئی انگنت کیسز ہوتے ہیں وہ بے روزگار نوجوان جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اسکیمسٹرس انہیں اپنے اسکیم کا شکار بناتے ہیں اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اسی لالچ کے انسٹنگ کا فائدہ اٹھا کر اسکیمسٹرس ان نوجوانوں کو اپنے فراڈ اور دھوکے کا شکار بناتے ہیں چاہے وہ آن لائن جاب فراڈ ہو لون اسکیم ہو کرپٹو کرنسی اسکیم ہو اور آج تو زمانہ اے آئی کا ہے جہاں پر اسکیمسٹرس ڈیپ فیک ویڈیوز کی مدد سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے نکالتے ہیں جی ہاں ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں اور اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے cyber security expert mister Dharmendra Nalawadi sir آئیے ہم ان کا اپنے شو میں استقبال کرتے ہیں hello sir welcome to the show sir جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں تھے جہاں پر ہم نے جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آن لائن جو ہے آج کل ہمارا سائبر کرائم جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن اس وقت میں ہمارے پاس جتنی بھی مدت تھی تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سائبر کرائمز جو ہیں جن کو ہم آج نام بھی نہیں جانتے اور ہر روز جو ہے کیسز کے ساتھ ان کے نام بھی سامنے آتے ہیں آف کورس وہ تمام چیزیں ایک ساتھ مکمل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا تو آج لہٰذا عباس ہم جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے ٹاپک لے آئے ہیں آن لائن جاب فراڈس اور اے آئی تو آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جو ہیں ان شاء اللہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر اس طریقے کے اسکیم سے جو ہے آگے آنے والے دنوں میں یا سالوں میں جو ہے وہ بچے رہیں گے آئی ایم شیور جی بالکل اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالوں کی بوچھار کر دیں شائستہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ٹاپکس کور کرنے والے ایک بار ہم اسے اپنے کے سامنے پیش کریں آن لائن جاب فراڈ اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس سے کیسے کیا جا سکتا ہے آن لائن لون اسکیم کیا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے اور وکٹم اگر اسکیم کا شکار ہو جائے تو کیا لیگل ایکشنز لے سکتا ہے یہ جابس فیک ہیں یا فراڈ ہیں اس کے سائنز یعنی علامتیں کیا ہوتی ہیں اس اے آئی کے زمانے میں کس طرح سے ہم ڈیپ فیک ویڈیوز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان اسکیم سے بچنے کے لیے کیا ٹپس ہیں تو سر سب سے پہلے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک میرا دوست ہے اس نے اپنا سی وی کئی جگہ پر اپلائی کر کے رکھا ہے تو اسے اچانک میسج آتا ہے کہ ہاں ایچ آر ٹیم کی طرف سے آپ کا سی وی سلیکٹ ہو گیا ہے آپ کو فلاں فلاں تاریخ سے جاب پر آنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو رجسٹریشن فیس بھرنی ہے اور یونیفارم فیس بھرنی ہے لیکن یہ تمام فیس جو ہے آپ کی فرسٹ سیلری میں واپس کریڈٹ کر لیے جائیں گے وہ بھرتا بھی ہے بیچارہ لیکن اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس ویریفائی کرنے دیجیے وہ بیچارہ اپنے ڈاکیومنٹس بھیجتا ہے اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایچ آر ٹیم نے آپ کے ڈاکیومنٹس ویریفائی کی لیکن آپ کے ڈاکیومنٹس فیک نکلے تو اب یہاں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف نقلی مقدمہ چلایا جاتا ہے اور کورٹ کا چلان کہہ کر اس سے ہزاروں روپے وصول کیے جاتے ہیں اوکے okay. تو اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ یہ ایک سائبر جاب فراڈ تھا تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل میں آن لائن جاب فراڈ ہوتا کیا ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے دیکھیے online job fraud job fraud مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے کچھ سرچ کیا اگر آپ گوگل پہ یا پھر کوئی بھی براؤزر پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہو تو اس کی ایک پرٹیکولر کوکیز کریٹ ہوتی ہے اور کچھ ویب سائٹس ہوتی ہے کہ اس کو وہ کیپچرز کرتی ہے ایگزامپل جیسے مجھے اگر جاب سرچ کرتا ہوں میں تو گوگل پر میں لکھتا ہوں کہ جاب سرچ ان سمجھو ممبئی تو جاب سرچ ان ممبئی ایک کی ورڈ ہے ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا یا پھر اور کچھ الگوریتمز ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہے جس سے کہ ہم لوگ ایزیلی وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس کی جاب کی ضرورت ہے جی۔ جیسے کہ اگر ہم کوئی فیس بک میں ایڈ لگاتے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ایڈ کی تو بہت سے لوگ لیتے ہیں ان امپلائڈ یا پھر کچھ بھی ہم لوگ اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اٹ گیٹس ریکارڈیڈ اور آپ جو بھی اسٹیٹس پہ رکھتے ہو یا پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ رکھتے ہو فائنڈنگ نیو جاب یا پھر آپ کے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہو کہ مجھے نیا جاب سرچ کرتا ہوں میں یا پھر کوئی گروپس میں آپ اگر پوسٹ کرتے ہو کہ مجھے جاب چاہیے تو ویسے لوگ زیادہ تر یہ وکٹم بنتے ہیں اور لوگ وہ اسکیمرس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے جاب کی جی۔ اور وہی لوگ آپ کے پیچھے لگتے ہیں اوکے تو یعنی اس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہے جاب کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے آج کل ہر کوئی جو ہے گوگل پہ اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ ٹائپ کرنا جانتا ہے تو یہاں سے ایسے ورڈ سے بھی جو ہے اسکیمرز آپ کو فلٹر کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس طریقے کی فیک جابس بھی آفر کر سکتے ہیں دیکھیے ابھی سوشل میڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا لکھتے ہیں کہ جن کو جاب کی ضرورت ہے job before one month before one year اگر ہم ایسا لکھتے ہیں اور فلٹر کرتے ہیں اور کوئی ایڈ چلاتے ہیں تو وہ ایڈ اسی لوگوں کو دکھتی ہے جنہوں نے جن کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے ایٹومیٹکلی جی۔ وہاں تک وہ اسکیمر پہنچ جاتا ہے جی۔ پھر یہ پرسن اس کو اپلائی کرتا ہے ایک پرٹیکولر ویب سائٹ پر وہ راؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کو لگنے لگتا ہے کہ یہ پراپر ویب سائٹ ہے یا پھر یہ ایک پراپر کنسلٹنسی کی ویب سائٹ ہے اور اس کے آگے ان کا یہ اسکیمنگ چالو ہے تو یعنی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا الگوریتم ہے ہے جو فالو ہوتا یس جی جی یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمارا آن لائن ہونا بھی ہم بھلے ہی جو ہے اپنی تمام ضروریات آج کے زمانے میں جو ہے اسی سے ہم پوری کر رہے ہیں لیکن تمام چیزیں تمام تر لنکس آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں جی بالکل اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاب جو اپلائی کرنے سے پہلے پیسے مانگتے ہو تو کیا ہمیں اس میں اپلائی کرنا چاہیے دیکھیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ جاب کر رہے ہیں جی جی بالکل تو پہلے ٹائم اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے تو یو شوڈ بی الرٹ وہ ہم سے کیوں پیسے مانگے نہیں سر ایسی ہوتی ہیں کافی ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو کہ کہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اتنے لاکھ کی یا اتنے یو نو پر این ایم جو ہے آپ کو ملنے والا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو آپ کی پہلی سیلری یا you know some some amount of your money should be in the deposit میں آپ کو ایک بیسک چیزیں بتاتا ہوں جیسے کہ اگر سمجھو مجھے جاب کرنا ہے ممبئی میں جی تو اگر میں ممبئی میں جاب سرچ کرتا ہوں اگر کوئی مجھے میل کرتا ہے یا پھر کوئی بھی میڈیا سے مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے نا تو میں یہ سوچوں گا کہ ایک بار میں ان سے جا کر مل لوں ٹھیک ہے اگر میں ان سے ملتا ہوں یا پھر ان کے آفس کی ڈیٹیلس میرے پاس ہے اور اگر آپ اسے ون ون ٹو میں ملتے ہو اور اگر آپ وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ٹریننگ کا اگر پیسہ بھرنا چاہیے یا پھر آپ کو جاب کے لیے جی۔ تو میرا کوئی یہ نہیں ہے بٹ اگر آپ کوئی پرٹیکولر ڈسٹینس پہ ہو اور اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ ای میل دوارا یا پھر آپ کو directly one to one phone کر کے بولتا ہے کہ آپ کو اتنے ٹریننگ کے پیسے بھرنے پڑیں گے جی تو یہ غلط ہے کہ آپ ایسے پیسے ہی نہ بھریں یعنی ہمیں اویئر رہنا ہے جی۔ جی۔ اور یہاں پہ میں اور اس کے بعد میں جی۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹریننگ کا اگر آپ پیسہ کسی کو بھی دیتے ہو تو کون سے اکاؤنٹ پر آپ پیسہ بھرتے ہو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگر میں اس کو ایک روپیہ بھرتا ہوں اگر یو پی آئی سے تو اس کا نام مجھے میرے پاس آ جاتا ہے اگر سمجھو کوئی پرٹیکولر بینک ہے یا پھر پرٹیکولر کوئی آرگنائزیشن ہے تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا نام آنا چاہیے نہ کہ ان کا پرسنل نام جی جی جی یہاں پہ شائستہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اسپیسیفک جاب فیلڈ ہیں جہاں پر یہ فراڈ زیادہ ہے جی بہت سے ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں جیسے ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا انجینئرنگ ہے ہیلتھ کیئر ہے یا پھر جو ایئر ہوسٹیس یہ یہ جو جابس ہوتے ہیں نا تو اس میں زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے تو یہ لوگ ایزیلی مطلب آن لائن آتے ہیں اور یہ لوگ جاب سرچ کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر وہی لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اوکے اوکے سر جیسے آپ نے بتایا کہ ایئر ہوسٹس ہے یا انجینئرنگ یا ڈاکٹر uh, جیسے بھی uh, یہ تو کافی جو ہیں کافی ٹرسٹ وردی فیلڈز ہیں اور یہاں پر بھی اگر لوگوں کو جاب uh, ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آئی ایم شیور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ کافی خراب ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے خبروں میں کافی سنا ہے کہ جب سے کووڈ کا زمانہ آیا تھا تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ گھر بیٹھے جاب والی جو ہے online you know work from home والی جاب جو ہے mm-hmm. اس کی وجہ سے لوگ کافی جو ہے بڑے بڑے اسکیمس میں پھنس چکے ہیں تو اس میں کس طریقے سے لوگ جو ہے پھنس جاتے ہیں اس کی بھی میتھڈولوجی میں آپ کو بتاتا ہوں ورک فرام ہوم میں لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اگر میں لکھتا ہوں ورک فرام ہوم تو مجھے ہنڈریڈس آف ایڈز آئیں گی ہنڈریڈس آف لنکس آئیں گی اس میں کا کون ریئل ہے کون یہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے جی. میں نے اس کے اوپر ایک کلک کرتا ہوں اور پورے میری ڈیٹیل بھر دیتا ہوں بھرنے کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جاب مل رہا ہے کیا جاب ہے تو جسٹ ٹائپنگ کا جاب ہے ڈیٹا انٹری جی ہاں، کا جاب ہے جی۔ اور وہ ڈیٹا انٹری کا جاب آپ کرتے ہو انہوں نے کچھ ایک آپ سے آن لائن لکھوا کے لیتے ہیں آئی ایگری کیا آپ نے تو وہ ایکسیپٹیڈ ایسا آپ کو بولتے ہیں اس کے بعد میں جیسے ہی آپ ایک پرٹیکولر ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں جیسے ایک مہینہ یا پھر پندرہ دن کا آپ نے جو بھی ٹائپنگ ورک ہے یا پھر ایسا کچھ کیا آٹومیٹکلی آپ نے پیمنٹ کے لیے جس دن آپ اپلائی کرتے ہو یا پھر آٹھ دن میں آپ کا پیمنٹ ایسا انہوں نے بولا ہوا ہے تو وہ آپ کے مسٹیکس نکالیں گے وہ بولیں گے کہ یہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ غلط ہے آپ نے آپ کو میں پیمنٹ نہیں دے سکتا ہوں جی یہاں پہ میں سر آپ کو معذرت چاہتے ہیں روک کے کہنا چاہوں گا کہ جب وہ ٹاسک دیتے ہیں تو بس ہلکا سی بہانہ چاہتے ہیں کہ ہاں بس کوئی بہانہ مل جائے اور ہم ان کا پیمنٹ اسٹاپ کر دیں انفیکٹ اکثر ہم نے دیکھا ہے جاب اسکیمس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی غلطی کی وجہ سے ہماری کمپنی کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو آپ کو وہ فائن بھرنا پڑے گا ہاں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیسا ہوتا ہے کہ فائن یہ الگ بات ہے اور یہ جو میں نے پروسیس بتائی اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ پرسن کام کرتا ہے اس کا وہ پیمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے پیمنٹ کے لیے اپلائی کرنے کے بعد میں ان کی کچھ غلطیاں نکالی جاتی ہے اور وہ غلطی نکالنے کے بعد میں ان کو ایک پرٹیکولر سیکشن یا پھر پرٹیکولر ان کے جو نارمس انہوں نے پہلے آپ سے ایگری کروائے ہوتے ہیں وہ آگے کر کے آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے یہ وائڈ کیے ہیں اسی لیے آپ کو اتنے اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے تو ہی آپ یہاں سے ہم آپ کو کیا کلیئر چٹ دے سکتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد میں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ آپ کو لائر کا فون آتا ہے آپ اچھا۔ کو اور کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آتا ہے بٹ وہ فیک ہوتے ہیں اور وہ پرسن ڈر جاتا ہے ڈرنے کے بعد میں وہ زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں مانگتے تین ہزار پانچ ہزار دو ہزار اتنا ہی مانگیں گے okay. اور کیوں کیونکہ آپ کسی کو بتا نہ سکے اور وہ انسٹنٹ بھرنے کو آپ کو بولیں گے okay. اگر ایسا کبھی بھی ہے تو آپ کو یہ پیسہ بھی نہیں بھرنا چاہیے نہ ایسے جاب کرنی چاہیے یعنی وہ بیچارہ پیسہ کمانے آیا تھا یہاں پہ اسی کے برعکس اسے پیسہ دینا پڑ رہا ہے ہم نے جو ہے ایڈ دیکھی کہ ہم گھر بیٹھے پینتیس ہزار ایسے ہی کما سکتے ہیں اور اف کورس آج کل کی جو ہمارا ماڈرن ایرا ہے یہاں پر ایک سیلری یا دو salary is not sufficient everyone wants to work and work hard more and part time well اور اس طریقے کا جو اسکیم ہے تو یہاں پتا چلا ہم بجائے کمانے کے ہم اور لوز جی، کر جی، رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ ایک نوجوان ہے جو جاب اسکیمس ڈھونڈ رہا ہے تو اسے کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تاکہ وہ ان اسکیمس کو اوائڈ کر سکے دیکھیے اگر آپ جاب دیکھ رہے ہو تو آپ کوئی پراپر کنسلٹنسی آپ جوائن کیجیے یا پھر اگر آپ آن لائن دیکھتے ہو تو آن لائن بھی کچھ پراپر ریپوٹیڈ کنسلٹنسی ہے ان سے آپ جوائن ہو سکتے ہو ابھی یہاں پر کوشچن آتا ہے کہ پراپر اور ریپوٹیڈ کنسلٹنسی ہم کیسے ہیں جی، کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ سبھی پراپر ہوتے ہیں سبھی ریپوٹیڈ جی، ہوتے ہیں انٹرنیٹ جی۔ پہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی ویب سائٹ آپ دیکھتے ہو اس میں H T T P S ہے تو آپ کو وہاں پر ڈیٹیل دینی چاہیے کتنی ڈیٹیل آپ کو مانگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ ریئلی کنسلٹنسی آپ سے کیا چاہتی ہے اگر آپ نے اس کو پورا بایو ڈیٹا دے دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا انفارمیشن آپ نے دے دیا بٹ ان سے کتنے دن میں کال آگا مطلب یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا چاہیے یا پھر آپ نے پہلے ان کو کانٹیکٹ نمبر اس ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ای میل دیا ہوتا ہے تو ویسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نہیں جانا چاہیے اگر ویسے لوگ ہیں تو وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہمیں معلوم نہیں ہے ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تو آپ پہلے ان کو کانٹیکٹ کیجیے کانٹیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے ان کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن آپ کو پسند ہے تو ہی ان کے ساتھ کنیکٹ کیجیے اگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے بہت الگ الگ اور بھی ویب سائٹس ہوتی ہے جن کے اوپر ہم لوگ یہ اپلوڈ کرتے ہیں بٹ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ویب سائٹ کہاں کی ہے اگر وہ ڈاٹ کام ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے دیش سے وہ چلتی ہے یا پھر ڈاٹ ان ہے تو یہ بھارت سے اپنے یہاں سے چلتی ہے ابھی یہ انفارمیشن جاتی کہاں ہے اور آپ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بہت کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے اس لیے آپ کو آپ کی اتنی انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے جتنی آپ کو جاب ملنے کے لیے ضرورت ہے اوکے آل رائٹ تو یعنی ہمیں جو ہے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کی جاب سیکنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی لنک ہم نے اوپن کر رکھی ہے یا جس بھی ایپ سے یا جس بھی سائٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جاب ملے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں اس کے لیے سر نے بتایا کہ اس میں لنک میں جو ہے ایس ہونا ضروری ہے اور اگر ہم لنک دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ڈاٹ ان ہے یعنی وہ انڈیا کی ہے یا ڈاٹ کام ہے یعنی وہ آؤٹ سائڈ کی جو ہے انٹرنیشنل کوئی لنک ہے تو یہ تمام چیزوں کو دیکھیں اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے جیسے سر نے بتایا کہ جاب ڈھونڈنے والا اگر آپ سے ایسے سوال کر رہا ہے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ پرسنل سوال ہے جی بالکل یہ ریڈ فلیگ ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاب دیتے ہیں یا اسے پریٹینڈ کرتے ہیں تو شائستہ اکثر ملتا ہے کہ وہ پہلے اپنے ڈاکیومنٹ سینڈ کرنے کو کہتے ہیں تو اس میں کیا ہارم ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے ڈاکیومنٹس پرائر اسے سینڈ کر دیں تو جی۔ دیکھیے کبھی بھی جاب فراڈ ہے نا یہ کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے کنیکٹ ہوتے ہو ای میل یا واٹس ایپ یا پھر کوئی بھی کمیونیکیشن سے تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مین موٹیو کیا ہے اگر وہ آپ کو بہت ہی سیلری دے رہے آپ کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے بٹ وہ سیلری دے رہے تو اس کا مطلب وہ اسکیم ہوتا جی۔ ہے یا پھر ایسا کہیں پر ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ فیسلٹی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت کچھ الگ الگ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے اور وہ آپ پڑھنے کے بعد میں آپ انسٹنٹلی اس کو سب انفارمیشن دے دیتے ہو جو آپ کو نہیں دینا چاہیے جی یعنی اپنا آدھار کارڈ کا فوٹو بھیجنا ابھی آپ جی، کو ڈاکیومینٹس جو ہے وہ ڈاکیومینٹس ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آدھار کارڈ دینا ہے تو آپ ماسک آدھار کارڈ دیجیے جو یو آئی ڈی کے ویب سائٹ پہ اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر ماسک یو آئی ڈی آپ کر سکتے ہو جنریٹ کر سکتے ہو یا پھر ورچوئل آئی ڈی بھی آپ دے سکتے ہو اگر آپ کو پین کارڈ دینا ہے تو پین کارڈ کا آپ نمبر شیئر کرتے ہو بٹ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے جبھی آپ کو دیکھیے پین کارڈ اور آدھار کارڈ آج اپنے فائنینشیل ڈیٹیل سے لنکڈ ہے جی۔ ٹھیک ہے اور جاب سائٹ کے لیے پین کارڈ ضروری نہیں ہے پہلی بات ہاں، حالانکہ کہتے ہیں جی۔ کہ اس میں مانیٹری جو ہے تمام چیزیں انوالو ہے بینک جو ہے اسی پہ پین کارڈ پر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پین کارڈ آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں دیٹ ہاں، اگر جاب سائٹ ہے تو ان کو پین کارڈ سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو جاب ملتا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے اگر وہ ڈیٹیل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بٹ آپ ورچولی فرسٹ اٹمپ پہ اگر آپ وہ آپ کو مانگتے ہیں پین کارڈ یا پھر ڈیٹیلس تو آپ نہیں دے تو یعنی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے سر بہت ہی انٹرسٹنگ سا اور یہ جیسے کہ آپ نے ہمیں ڈاٹ ان اور ڈاٹ کام کے بارے میں بتایا تو ابھی فی الحال جو ہے یہ کوشچن اٹھ رہا ہے آپ کے مطابق کتنے پرسینٹ چانسز ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے نیشنل لیول پہ جو جاب سرچ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یہ ان دونوں میں کتنا بڑا اسکیم ہوتا ہے زیادہ انٹرنیشنل کی طرف ہے یا نیشنل کی طرف دیکھیے ایسا ضرور نہیں یہ دونوں اکول ہے اچھا۔ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو آپ جو ڈیٹیل فیڈ کرتے ہو نوکری ڈاٹ کام یا پھر بڑے بڑے ویب سائٹس پر تو کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ ابھی جو ریپیوٹیڈ جو انسٹیٹیوشنس ہیں یا پھر جو ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں وہ پورے نامس پراپر کرتے ہیں بٹ جو کچھ ایسے لوکل یا پھر کسی نے بنائی ہوئی ویب سائٹ ہوتی ہے نا تو اس کو بھی وہ لوگ گوگل میں رینک کر کے ان کو بہت پراپر دکھاتے ہیں جی۔ اور آپ کیا کرتے ہو اس کے اوپر پوری انفارمیشن دیتے ہو ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایئر آف ایکسپیرئنس آپ کی پریویس سیلری یا پھر آپ کو ایکسپٹیڈ سیلری آپ کیا دیکھتے ہو اس کے اوپر بھی آپ آپ آپ کو کو کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے تو اسی لیے آپ کو اتنا انفارمیشن دینا چاہیے جتنا ضروری ہے چاہے نیشنل ہو جی، چاہے انٹرنیشنل ہو جی۔ اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کیس اگر کوئی شخص جاب فراڈ میں پھنس جاتا ہے اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان پھنس رہے ہیں تو وہ کیا لیگل ایکشن لے سکتا ہے سرکار کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتی ہے جی۔ دیکھیے سرکار نے cyber crime dot gov dot in website بنائی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر لاگ ان کر کے آپ کی پوری ڈیٹیل بھرنی ہے آپ کے نزدیک کے پولیس اسٹیشن پہ وہ آٹومیٹکلی کیس جاتی ہے نزدیک کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کا ان کا فون نمبر بھی آپ کو آ جاتا ہے اوکے اور رائٹ تو یعنی جو ہے ہمیں اس سائٹ پر جا کر جی، ہم اپنی کمپلین جو ہے لانچ کر سکتے ہیں یس بٹ آپ کو جبھی بھی آپ پیسے بھرتے ہو کسی کو بھی آپ کوئی اماؤنٹ سینڈ کرتے ہو تو اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کو کہاں پر پیسے ہو مطلب کس کمپنی کو بھرے ہو اگر کمپنی کا نام اے بی سی ہے اور اگر آپ ایکس وائی زیڈ کمپنی کو اگر آپ سینڈ کرتے ہو تو جی۔ یہاں پر ہی آپ سمجھنا چاہیے کہ جی۔ آپ کے پیسے کہاں جائیں جی یعنی آن لائن ٹرانسفر کرنے کے لیے اگر وہ پیسے بھرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم بھر بھی دیتے تو کیا اس کا ٹریس ملتا ہے آگے جا کے اگر ہم کمپلین کریں گے تو زیادہ تر دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ سمجھو مہاراشٹر سے اگر کوئی دوسرے اسٹیٹ پہ اگر وہ جاتا ہے تو تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے بٹ اسی لیے میں نے آپ کو وہی بولا کہ بھرنے کے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو پیسے بھر رہے ہیں اور کیوں بھر رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے واٹس ایپ گروپس یا پھر فیس بک گروپس پہ ٹوینٹی فور آورس کے لیے ایڈ آتی ہے کہ اگر آپ نے آج اپلائی کیا تو آپ کا پرسوں لیٹر آ جائے گا اور لوگ بھرت بھی دیتے ہیں جی۔ ایسا گورنمنٹ میں یا پھر کوئی پرائیویٹ میں ایسی کوئی پروسیجر نہیں ہوتی ہے تو اتنا تھوڑا سا سینس اس کو ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جاب چاہیے جی جی،, جی جی اور سر زیادہ تر ہم نے جیسے بات کی کہ آج جو ہے یہ اسکیمرز سب سے زیادہ ایسے ایج گروپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی فریش گریجویٹس ہیں یا ابھی فریش جو ہے انہوں نے اپنی اسکولنگ یا کالج جو ہے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ان کی جو ایج ہے وہ کافی ٹینڈر ہے and they are very easy to you know mould and very easy to grab it تو uh, ایسے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے ایسے فریشر جاب سیکرس کے لیے کوئی ٹپس ہیں جو کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ ان اسکیم سے انہیں بچنا چاہیے رائٹ دیکھیے کیسے ہے کہ اگر آپ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتے ہو انٹرنیٹ یوز کرتے ہو جاب سرچ کرتے ہو تو میں نے واپس بولا آپ کو کہ آپ کیا سرچ کرتے ہو اس کے اوپر بہت کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے اگر آپ گوگل کا براؤزر یا پھر کروم یوز کرتے ہو تو اس میں اور ایک آپشن ہوتا ہے ڈگ ڈگ کو کر کے ڈگ ڈگ کو کر کے ایک آپشن ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی انفارمیشن باہر نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا سرچ کرتے ہیں وہ سامنے پرسن کو معلوم نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ وہ سرچ کرتے ہو نا تو کچھ کی ورڈ سے گوگل کا کام ہی ہے کہ آپ کو انفارمیشن لا کر دکھانا اب جو بھی آپ انٹرسٹ دکھاؤ گے اس طرح کی آپ کو ایڈ آئے گی تو ابھی وہ ریئل ہے یا فیک ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا اگر آپ کو ایڈ آتی ہے یا پھر آپ کو کچھ دکھتا ہے دیکھیے جاب چاہیے جی. یا پھر جاب دینا ہے اس لیے کوئی ایڈ نہیں دیتا ہے پہلی بات اچھا لیکن اچھا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی جاب دینا چاہتا ہے تو جی، کمپنیز جی، نکالتی ہیں کہ ہمیں رائٹ ہے کمپنیز آپ کو ایڈ دیں گی بٹ وہ کہاں پر دے گی ان کے ویب سائٹ پر دے گی نہ کہ سوشل یعنی ان کے ویب سائٹ پہ کریئر کا جو آپشن آتا ہے وہاں پہ اوکے وہ ان کے ویب سائٹ پہ آپ کو جانا چاہیے اور وہاں پہ سرچ کرنا چاہیے نہ کہ ایڈ آئے گی آپ کو کہ آپ کو جاب ہے اور آپ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے that's a wonderful point Abbas یہاں پر ہم جو ہے اپنے خاص کر کے جیسے ہم نے کہا کہ فریشر جو جاب سیکر ہیں سر نے بتایا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ اگر آپ ایسی بڑی کمپنیز کے لیے جاب کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے یہ تمام وانٹیڈ لسٹ جو ہے مل سکتی ہے نہ کہ آپ کو رینڈم کسی طرح کا پاپ اپ آ جائے یا کسی طرح کا جو ہے پوسٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور آپ جو ہے اس میں بلیو رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میں بساکن میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جاب ڈھونڈ رہا ہے تو کس طرح سے فیک اور ریئل جاب میں ڈفرینشیٹ کر سکے فیک جاب میں ریڈ فلیکس ڈھونڈ سکے جی جی جی دیکھیے ابھی اگر آپ نے سمجھو کوئی رجسٹرڈ ویب سائٹ پہ جاتے بھی ہیں ابھی آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کمپنی کی رائٹ ویب سائٹ ہے یا پھر رانگ ویب سائٹ ہے رائٹ ہے تو آپ کو وہ کمپنی کا نیم جو ہے وہ کاپی کرنا ہے ایز اٹ از اور جو منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے انڈین گورنمنٹ کی اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے پیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ وہ کمپنی ریئل ہے یا نہیں ہے اگر وہ ریئل ریئل کمپنی ہے ہے تو ان کا ایڈریس بھی وہاں پر رجسٹر ہوتا جی سر ایک ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے نیوز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو جابس دلانے والی آج کل ایپس ہیں نوکری ڈاٹ کام ہو گئی یا یو نو دیگر جو بھی جابس کی ہوتی ہیں آج کل ان کے نام سے بھی اسکیمز ہوتے ہیں تو پھر کس طریقے سے جو ہے ان پر ہم ٹرسٹ کریں دیکھیے دیکھیے اسکیمر کیا ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے تو اچھا۔ آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے آنی چاہیے اگر وہ لوگ ہیں جو آج بڑے لیول پہ جاب دینے کے کام کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے دیے ہوئے سب چیزیں وہ فالو کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے اگر ایڈ آتی ہے کہ یہاں پر جاب ہے اور ان کا نام ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اسپیلنگ مسٹیک ہے کیا ان کا لوگو غلط تو نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ فیک ویب سائٹ ہے تو ان کی اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے ان کی جی، جی، سینٹینس بلڈنگ یا پھر ان کی کوئی الائنمنٹ غلط ہوگی یا پھر کوئی لوکل لینگویج میں لکھا ہوگا یا پھر آپ کو ویب سائٹ پہ وہ رجسٹر پراپر پراپر نہیں کیا رہے گا یا جی۔ پھر وہ کمپنی نیم ہی رجسٹر نہیں ہے جی۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک پرسن آئے تھے ان کا تھرٹی ایٹ لیکس کا پرابلم تھا تو انہوں نے جو لیٹر دکھایا وہ اس پرسن نے جو ان کو لیٹر دیا تھا تو اس کے اوپر جو لیٹر تھا وہ ٹوٹل فیک تھا اس فیک لیٹر کے اوپر جو اسٹیمپ تھا وہ اسٹیمپ کے اوپر انہوں نے لوگو لگایا تھا اور یہ پرسن کو وہ ریئل لگا تو ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ایسا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کا نزدیک کا جو بھی سائبر ایکسپرٹ رہے گا ان کو آپ کنسلٹ کر شائستہ جس طرح ہم نے جاب اسکیم دیکھا اسی طرح سے آج ایسا اسکیم زمانے میں موجود ہے جسے ہم لون اسکیم کہتے ہیں جس کے بنا پر کہیں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہے یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں سر سے کہ آبویسلی یہ ہوتا کیا ہے اس کا اسٹرکچر اس کا ماڈل ہوتا کیا ہے دیکھیے اپن واپس آج کا ٹاپک پہ ایسے ہی ہے مجھے لون چاہیے جی یہ میں نے انٹرنیٹ پہ لکھ دیا یا پھر میں سرچ کرتا ہوں کہ مجھے لون چاہیے تو ایک تین یا چار اسٹارٹنگ میں آپ کو ایپ آئے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے get instant money five thousand at your account اور آپ نے اس کو انسٹال کر دیا اب انسٹال کرنے کے ٹائم آپ نے کیا کیا جب جیسے آپ انسٹال کرتے ہو تو وہ جو ایپ ہے وہ ٹوٹل آپ کی پرمیشن لے لیتے ہیں کیا پرمیشن لیتے ہیں تو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ لیتے ہیں آپ کی گیلری لیتے ہیں اور آپ کے پورے موبائل کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں جیسے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اوکے کیا آپ کا پورا موبائل کا جو بھی ڈیٹیلس ہے وہ سامنے کے پرسن کو مل جاتا ہے اس کے بعد میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پندرہ سو ہزار پانچ ہزار آپ کو وہ لون دیتے ہیں دینے کے بعد میں جب آپ اس کو چکاتے ہو ریٹرن کر دیتے ہو تو بھی وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی after even paying the loan itself yes وہ تو بھی آپ کو بولیں گے کہ ہمیں پیسے چاہیے اگر آپ پیسے نہیں دو گے تو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم ان سے ہم وصول کریں گے اور ان کو وہ فون کرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو گالی دیتے ہیں یا پھر اور کوئی ولگر امیجز بھیجتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایسی ایپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو اس کو کتنی پرمیشن دینی چاہیے جی۔ اگر آپ اس کو ایک بار پرمیشن دیتے ہو تو وہ لائف ٹائم کے لیے اس کے پاس ڈیٹا جاتا ہے یعنی شائستہ اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی جب ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں دا ایپ آس فار یور پرمیشن تو ہمیں ہر ایپ کو ہر پرمیشن نہیں دینی چاہیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے جی جی جی اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی valid point sir I may be wrong or if you can see just کہ بجائے اگر ہم لون جیسے ایک بہت ہی سیریس چیز ہے جس سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو بجائے ہم کسی ایپ کے کسی ایک ٹرسٹ وردی بینک کی طرف نہ جائیں اس سے جا کر جو ہے ڈائریکٹلی اپنے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس سے کیوں نہ ہم اپنا رابطہ کریں بجائے جو ہے آن لائن جانے کے اور اس ایپ میں یا اس کیمپ میں پھنسے جائے جی، یعنی لوگ جاتے کیوں اس ایپ کی طرف میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جاتے کیوں ہیں کیونکہ ان کو ایک زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فائیو تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ ٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بینک میں نہیں جاتے اور ویسے ہی لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور لوگ جہاں پر انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ شو کرتے ہیں آئی نیڈ اے منی ایسے دوست کو بولتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ uh, پہ ہاؤ ٹو ارن منی اگر ایسا کی ورڈ آپ لکھتے ہو تو وہ ہاؤ ٹو ارن منی یہ کی ورڈ ہے آپ کو فائنڈ کرنے کے لیے یعنی تھوڑے بہت پیسوں کے لیے بھی جو ہے رقم کے لیے جو ہے جو کہ انہیں پتا ہے بینک نہیں دینے والا ہے تو وہ اس طریقے سے ایپ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے اسکور ان کا پوچھتا ہے سر یہ تو ہم نے جان لیا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے آن لائن جاب اسکیم سے بچ سکتے ہیں کیا ٹپس ہے آپ نے بتا لیا وغیرہ آن لائن ہم نے لونس وغیرہ کے بارے میں بات کر لی ایک دوسرا بڑا جو تھریٹ آج کے زمانے میں مانا جا رہا ہے وہ ہے اے آئی وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کی وجہ سے آرٹیکلز اور ریسرچ بتاتی ہیں کہ آج گلوبلی جو ہے تقریباً چوبیس بلین ڈالرز کا جو ہے لوگوں کو نقصان ہوا ہے صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا کس طرح ورک کرتا ہے دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے بٹ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو یا پھر اس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہو تو آپ کے لیے نقصان ہے ایگزامپل جیسے اگر مجھے کچھ ڈیٹا لینا ہے تو میں ایزیلی کچھ ٹائپ کرتا ہوں اے آئی ٹولس میں اور مجھے مل جاتا ہے جیسے کہ میرا کام ہوتا ہے یہ میرا ایزی ورک ہے بٹ اگر وہی چیز اگر سمجھو مجھے میں اچھا پروگرام بنانا چاہتا ہوں اور مجھے مدد چاہیے تو میں اے آئی کی مدد سے اچھا کر سکتا ہوں بٹ جی۔ اگر مجھے کسی کے لیے غلط وائرس لکھنا ہے تو بھی میں اس کا یوز کر سکتا ہوں oh, یعنی اے آئی کے پلس پوائنٹس بھی ہے اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہے تو اسی لیے نا کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو اچھی ہوتی ہے نا اس کے بری بازو بھی ہوتی ہے اب آپ کون سی یوز کرتے ہو یا آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے یہاں پہ میں شائستہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے لون اسکیم کے بارے میں بات کی اور سر نے کہا کہ وہ ان کے پورے کانٹیکٹس کا ایکسیس لے لیتے ہیں اور جب وہ لون نہیں بھر پاتا یا بھر بھی دیتا ہے تو دھمکیاں دینے لگتے ہیں اور ایک اور ایک بات ہے مافٹ امیجز اور ویڈیوز بھیجنے لگتے ہیں اور جو مافٹ امیجز ہے وہ ڈیپ فیک کی مدد سے ہوتا ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے ڈیپ فیک ویڈیوز اور ریئل ویڈیوز کے بیچ ڈفرینشیٹ کر سکتے جی جی جی دیکھیے ڈیپ فیک ویڈیوز ہی نہیں ہوتی امیجز بھی ہوتی ہے اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بولا کیا شیئر کرتے ہو جیسے اگر میں ہر ایک چیز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں ہر ایک میرا فوٹو اگر میں انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ آدمی کو شیئر کرنا اچھا لگتا ہے تو اسی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے تو جی۔ آپ جو بھی امیجز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہو تو تھوڑا سا آپ الرٹس جو ہے جی۔ وہ رکھیے گوگل میں ایک آپشنس ہوتا ہے جس کے اندر گوگل الرٹ کر کے ایک آپشن ہے جہاں پر آپ آپ کا نام آپ کا فون نمبر یا پھر آپ کو جو چاہیے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہو جس سے کہ اگر کوئی اگر آپ کا نام کا یوز کرے یا پھر آپ کا فون نمبر یوز کرے یا پھر آپ کو کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ پہ آپ کو الرٹ دے ویسے ہم کر سکتے ہیں جی۔ اگر جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس ویڈیوز میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے ہیں جیسے اگر میرا فوٹو اگر کوئی چینج کرتا ہے یا پھر میرا کوئی ویڈیو چینج کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ اگر اس کو پراپر زوم کر کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈفرینس آپ کو دکھے گا جی۔ ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو کس نظریے سے دیکھتے ہو اگر آپ نے صرف اس کا فوٹو دیکھ لیا یا پھر آپ کو کسی نے میسج بھیج دیا آپ کے گھر کا پرسن ہے اس کا مارف کر کے تو آپ نے اگر اس کو ٹرسٹ کر لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے اوکے اوکے سر یہاں پر ہم ڈیپ فیک کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے سنا ہے کہ یہ ڈیپ فیک اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ عام انسان انہیں پہچان ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی سینئر سٹیزنز ہیں جن کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے فون پہ اپنے دوست سے بات کری اور ہمارا دوست جو ہے کسی پریشانی میں تھا اور انہوں نے جو پیسے اپنے دوست کو بھیجے لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی اسکیمر کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس طرح جو ہے ان کا بینک راتوں رات خالی ہو گیا تو ہمارے پاس آج کل آڈیو بھی اتنے فیک ہیں لیکن اتنے ریئل ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کیا جائے کیسے یہ تمام اسکیمس اس کو ایک ہی آنسر ہے جنرل اویئرنیس اگر آپ اویئر رہو گے تو اس کے ساتھ نہیں پھنسو گے میرا سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر میرے وائف اگر مجھے فون کرتی ہے اور مجھے ویڈیو کال پہ بولتی ہے کہ مجھے پیسے بھیجو تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ وہ وائس کال کہاں سے آیا جی یا پھر وہ ویڈیو کال کہاں سے آیا وہ رجسٹر نمبر سے آیا یا کوئی دوسرے نمبر سے آیا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اگر وہ اسی کے نمبر سے آیا رہے گا تو ٹھیک ہے بٹ جی۔ کوئی دوسرے نمبر سے میری وائف اگر مجھے کال کرتی ہے تو یہ غلط ہے یہ جی۔ سمجھنا چاہیے کہ جی۔ یہ نمبر کون سا ہے اس کے بعد میں اگر کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے تو وہ ویڈیو بھیجنے کے بعد میں وہ کیا پرپز ہے اس کا ویڈیو بھیجنے کا اور اگر وہ آپ سے مدد بھی مانگتا ہے آپ کو کوئی پیسے بھی مانگتا ہے تو آپ پیسے دینے کے ٹائم وہ کس کو بھرتے ہو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ میں اگر کوئی یو پی آئی میں اگر ٹائپ کرتا ہوں تو میرے دوست کا نام ہے تو مجھے دکھنا چاہیے میرے دوست جی جی جی جی لیکن بہت سے ایسے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی فون کیا ہے اس نے کہا کہ میرا فون اتنے دنوں سے جو ہے جی۔ وہ غائب ہو گیا یا جی۔ میرے بچے جو ہیں مجھے میرے فون لینے نہیں دے رہے ہیں میں آپ کو کسی اور نمبر سے ہیلپ کے لیے کال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس طریقے کی بھی جو اسٹوری بلڈنگ ہو رہی ہے وہ کافی ریئل اور کافی یو نو حقیقی نظر یعنی آتی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ ٹائم کنسٹینٹ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بس میں یہیں پہ پھنسا ہوا ہوں بس آپ اتنے روکیے بہت ارجنسی دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو کیونکہ یہ سب اسکیمرز ہوتے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا آج کل ایسا ہوا ہے کہ انسٹنٹ سب چیزیں چاہیے لوگوں کو تو تو اب ابھی ریسنٹلی یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو ایک فون آتا ہے اس کے اندر بولا جاتا ہے آپ کو کہ مجھ سے آپ آپ میں نے کو thirty five thousand forty thousand fifty thousand میں نے آپ کو سینڈ کیے ہوئے آپ ایک بار دیکھ لو تو آپ جب دیکھتے ہو تو ریئل میں آپ کو کریڈٹ کا میسج آیا ہوتا ہے جی بٹ وہ میسج جو ہوتا ہے وہ پرٹیکولر موبائل نمبر سے آیا ہوتا ہے تو یہ بنا دیکھے اگر آپ نے ان کو پیسے ریٹرن کر دیے تو یہ جی. آپ کی غلطی ہے جی آپ نے دیکھے ہی نہیں کریڈٹ کتنا ہوا اور آپ نے پیسے بھیج دیے ایسے بہت سے فون ابھی آج کل آ رہے ہیں جی جی, جی۔ شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کو اپنی عزت بنانے میں کمائی کرنے میں جو ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن یہ ڈیپ فیک اور اے آئی کی وجہ سے چٹکیوں میں جو ہے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے اس کی عزت جو ہے سر عام پامال ہو جاتی ہے سر ہم نے تو یہاں پر یہاں پر لوگوں کو جو ہے کافی اویئر کرنے کی کوشش کی کہ اس طریقے کی اگر کیس آتے ہیں تو آپ کو بھی کتنا محتاط ہونا ہے ساتھ ہی ساتھ پکچر ہے ویڈیو ہے آڈیو ہے اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ ہیں فارمیٹس جہاں پر جو ہے لوگ دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ابھی اچھا۔ آپ نے وائس بولا یا یہ بولا ابھی ایپس ہوتے ہیں اس ایپس میں بہت سے ایپس ہوتے ہیں اچھا۔ اس میں جاب ایپس ہیں بہت کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں پوری فیڈنگ کر دیتے ہیں ایون کچھ ایپ سے بھی آپ کو فون آتے ہیں ڈائریکٹلی کہ میں یہ ایپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ایسے ایسے کیجیے کر کر لوگ کرتے ہیں لوگ کر رہے ہیں اور جی۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارا کرائم کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جی، رکھا ہے اور cyber crime is on the peak جی بالکل جیسا کہ ہم نے شائستہ پورے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کوئی بھی اسکیم ہو چاہے وہ جاب اسکیم ہو لون اسکیم ہو یا deep fake A I scheme ہو ایک کامن فیکٹر یہ لالچ انسان کے اندر جو لالچ کا اور پایا جاتا ہے yes. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور سیمسٹرز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں لالچ اور ضرورت جی، جو ہے جی۔ یہ ان کے کی ورڈ اس لیے کہا جاتا ہے لالچ بری والا ہے ہم بس سر سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے خصوصاً اے آئی سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے کس طرح سے ہم اس سے بچے رہ سکتے ہیں کوئی ٹپس دیکھیے ابھی آپ کو ٹپس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے آئی تو ہر جگہ یوز ہوتا ہے ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے اگر آپ آئی ٹی کا بات کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جیسے اگر میری امیج کوئی مجھے ہی بھیجے یا پھر آپ نے آج کل دیکھا رہے گا کہ بہت سے لوگ ہیں کچھ الگ ایپس ہوتی میں نام نہیں لوں گا یا پھر کچھ رجسٹر جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں ایسے ایپ میں ایسے سوچتے ہیں وہ بھلے ففٹی فائیو ایئرس کا ہوتا ہے بٹ وہ سوچتا ہے کہ میں جوانی میں کیسے تھا جی, جی،, جی، یہ جی، ایسے جو ایپس آئے ہوئے ہیں اس پہ لوگ خود کی امیج دیتے ہیں خود دیتے ہیں اور ڈپلیکیٹ امیج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کچھ ایسے بھی ایپس ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میں how I at what date I will be dead جی تو میرا ڈیٹ ڈیٹ کیا ہے جی۔ جی۔ یا پھر میں پندرہ سال بعد کیسے دکھوں گا اور یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور جو تھوڑا سا فن ہے تھوڑا سا انجوائمنٹ جی۔ ہے بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہو بٹ اس کے اندر جیسے ہی آپ ایک فوٹو انسرٹ کرتے ہو یا پھر ان کا کوئی بھی لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا لوکیشن ان کو معلوم پڑ جاتا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ٹارگیٹ کسٹمر کہاں پر ہے یعنی والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فوٹو کھینچا کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پندرہ سال بعد کیسے دکھے گا جبکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کا بچے کا فوٹو یوز ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے ابھی جیسے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو چلتا ہے کہ میں کیسے دکھ رہا ہوں یا پھر کوئی جوان دکھوں گا یا پھر اے آئی کی مدد سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوا میں امریکہ میں ہوں ایسے جی، بہت سے کچھ امیجز جی، جی، بنائے جاتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اگر ایسے کچھ ایپس ہے یا پھر ایسے کچھ اگر کوئی اسکنز ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ٹریسز یہاں کے نہیں ہیں اوکے اور رائٹ تو یعنی ہمیں اتنا الرٹ تو ہونا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ دکھائی دے رہی ہے کہ شاید ہمارا فن ٹائم ہو سکتا ہے انٹرٹینمنٹ جی۔ ہو سکتا ہے یا یہ کر دیا تو اس میں کون سا ہمارا نقصان ہے کون سے پیسے جا رہے ہیں جی۔ یہ پیسے نہیں آپ کی انفارمیشن جا رہی ہے جی۔ اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے ٹریس کیا جا سکتا ہے ہاں، شائستہ یہاں پہ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ if you are using the product for the free then you are the product yes thank you so much sir آپ کا یہاں ایک بار پھر آنے کے لیے اور ہمارے ناظرین کو اور بھی وجیلنٹ اسمارٹ اور اویئرنیس دینے کے لیے بہت شکریہ سر تو ناظرین جیسے کہ آپ تمام نے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کافی اہم کافی اہمیت بھری معلومات بھری باتیں جو ہیں آپ نے سنی دیکھی بھی اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہیں سر سے وہ تمام تر چیزیں جو کہ آپ کو آگے چل کر نقصان ہونے سے بچا سکیں وہ تمام تر ٹپس لے لیں وہ تمام تر ریڈ فلیگس کو جو ہے آپ تمام کے سامنے رکھ سکیں ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافی اسمارٹ ہو چکی ہے اور سائبر کرائم جو ہے یہ ایک گلوبل ایشو ہے اس میں ہمیں محتاط تو ہونا ہے احتیاط تو برتنی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے لاس کو بھی اپنے اصولوں کو بھی اس کے لیے کڑا کر لیں تاکہ ان کا ریٹس جو ہے وہ کم ہو سکے اسی امید کے ساتھ اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ہم لیتے ہیں آپ تمام سے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ